ہم میں سے ہر آدمی قربانی دے مالی قربانی دے جانی قربانی دے ارے بیویاں چھوڑو خدا ستر ستر اورے دے گا ان بچوں کو چھوڑو خدا انہیں بھی تمہارا کمانڈر بنا کے اسلام کا دائی اور شہید بنائے گا ان گھروں کو چھوڑو اپنے اس خول سے باہر آؤ پھر دیکھو رب کی نصرت تمہارا انتظار کر رہی ہے اللہ باغ کی مدد تمہاری منتظر ہے اس کے لیے جو نوجوان یہ چاہتا ہو کہ وہ خالد بن ورید کے طریقے پر وہ خطحبہ بن مسلم بحالی کے طریقے پہ وہ طارق بن زیاد کے طریقے پہ سارے کام کاج چھوڑ کر سارے امور کو چھوڑ کے نعرہ مستانہ اللہ اکبر لگاتا ہوا میدان جہاد میں جائے گا کشمیر میں لڑے گا انڈیا میں لڑے گا بوسنیا میں لڑے گا فلسطین میں لڑے گا وہ نوجوان کھڑے ہو کر کہے میں لڑوں گا اتنا لڑوں گا یا میرا خون بہ جائے گا یا کفر تباہ ہوگا جو ہے وہ کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کر یوں کہے کہ اب ہمارا ایک ہی کام انتقام انتقام